بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتی ہے یہ بنت رسول فلک وقار یعنی جناب فاطمہ خاتون روزدار ایک روز آئے گھر میرے محبوب زلجلال فرمایا ذوق سے ہے میرا کچھ بدن نکال کی عرض میں نے ان سے کہ اے میرے بابا جان حضرت کا دوست سے رہے خالق نگاہ بان فرمایا پھر یہ سرور گردو جناب نے فکم الرسول جناب رسالت معاب نے اے فاطمہ ردائے امانی اٹھا تو لاؤ سر کا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑاؤ فرماتی ہیں فاتمائے مقام نازل ہمیشہ ان پر اللہ کا کلام چادر اولے کی خدمت اقدس میں آ گئی اور اس حکم ان کو وہ چادر اڑا بھی دی چادر اڑا کے ان کی طرف دیکھنے لگی ناگاہ دیکھ روئے منور میں روشنی دھوکا نگاہ کو ہو وہ عالم تنور کا ہے چودوی کا چاند کے چہرہ حضور کا سلوا پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہے بیان تھوڑی ہی دیر اس کو تیس کو کے ناگہان میرا پسر حسن میرے نزدیک آن کر بولا میرا سلام ہو اے اما آپ پر پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پا رہے جگر خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر امبر کی یہ مہک ہے نا و گلاب کی خوشبو ہو جیسے نانا رسالت میں آپ کی ماں نے دیا جواب کے ہاں تم نے سچ کہا آرام میں ہے زیر ردائے سید البرا چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا سلام نانا میرے رسول خدا آپ پر سلام اس دم اگر حضور اجازت ہو آپ کی چادر کے نیچے آؤں معیت میں آپ کی فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من داخل تہرتا ہوئے سنتے ہی یہ حسن سلو فرماتی ہیں یہ دفتر سلطان مشرقین اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام میں بولی تجھ پہ اے میرے لفتے جگر سلام بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبو جان فضا نسرین کی ہے اور نہ ہے نسترین کی بو یہ تو ہے جیسے نانا رسول زبن کی بو میں نے کہا یہ اس سے کہ اے میرے گل بدن ہاں سامنے وہ دیکھو تہے چادر یمن پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھائی تمہارے حسن بھی ہے یہ سنتے ہی حسین بڑے ردا کی عرض السلام علیک اے خدا پھر ہے سلام آپ پر اے شاہ انبیاء اے وہ کے منتخب جسے اللہ نے کیا کیا مجھ کو اس ہے قدم آگے بڑھاؤں میں نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں فرمایا مصطفیٰ نے کہے آئزن ہے میرا یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل دا سلو فرماتی ہے یہ دختر پیغمبر زمن تشریف لائے گھر میں اکائے ابو الحسن بولے سلام تم کہو اے دختر رسول میں نے کہا قبول میرا کیجیے سلام نفس رسول حیدر کرار السلام اے مومنوں کے حاکم و سردار السلام مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنت مصطفیٰ آتی ہے ایسے نکھتے پاکیزہ دل ربا خوشبو نثار اس کا ہو ہر ایک پھول کی یہ ہے شمیم جس میں جناب رسول کی میں نے بھی ہیں چادر کے نیچے آپ کے دونوں پسر بھی ہیں بس جانبے کی مانی گئے علی اور بولے السلام علیک ایوہ النبی اے وہ جس کو چن لیا پروردگار نے کیا آؤں اس ردا کے تلے عز ہے مجھے فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی یہ سنتے ہی شریک ردا ہو گئے علی سلوان فرماتی ہیں یہ حضرت صدیق فاطمہ ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب ردا کی عرض آپ پر ہو سلام اے میرے پدر یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر سردار دو جہاں کا اگر عزد پاؤں میں نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا داخل ہوئی میری سنتے ہی فاطمہ سلوہ فرماتی ہے یہ فاطمہ بنت رسول رب چادر تلے جب آ گئے ہم لوگ سب کے ساتھ پھر یہ کہا فرشتوں سے پروردگار نے ہاں بسنے والوں میرے آسمان کے مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی وہ کی قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی یہ فرش جو زمین کو بچھایا ہے بہت رب یا مہرما دکھاتے ہیں جلوہ جو روز سب دن رات یہ جو رہتے ہیں گردش میں آسمان پہرے رواں اور اس میں جو چلتی ہے کشتیاں ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق تن اس دم جو مشتمے ہے تہے چادر یمن سلوان پوچھا یہ جبرائیل نے نے عز و انکسار چادر کے نیچے کون ہے اے میرے کردگار اللہ نے کہا نبوت کے اہل بیت وہ سب کے سب ہے پاس رسالت کے اہل بیت بجھے بنائے عرض سما نور مشرق زہرا مصطفیٰ علی اور حسن حسین سلوات جبرائیل نے کہا کہ اجازت ملے اگر سات ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا اترے امی زمین پر چلے جانے بیردا بولے سلام آپ پر اے مرسل خدا اے وہ کے منتخب جسے اللہ نے کیا جو ہے سلام اس کا بھی جو تو ہے سلام اور بات تحیت و اکرام یہ پیام یعنی بلند پست مہ مہر چلتی آسماں کشتیاں یہ سب بنا ہے میں نے تمہارے ہی واسطے پیدا کیے تمہاری محبت کی وجہ سے اور مجھ کو عزم ہے میرا پروردگار کا میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل پہرے اس نے خدا جو مل گیا اب کہیے یا نبی میں بھی ردا میں آؤں اجازت ہے آپ کی فرمایا مصطفیٰ نے ہے میرا یہ سن کے جب رہی ہوئے داخلے جا کر ردا میں حق امانت ادا کیا مجھ کا خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا کی عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا اے اہل بیت بس یہ ہے اللہ چاہتا ہر ایک عید تم سے ہٹائے خدا پاک جو حق ہے پاک کرنے کا ایسا بنائے پاک سلوان اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال مجھ سے بیان کیجئے محبوب جو آج ہے ہماری تحریر اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ جس وقت یہ سوال کیا بدھ راب نے فرمایا یوں جناب رسالت مہاب نے کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس گردگار کی جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر یہ دین اہل زمین کی کوئی بھی محفل حسن رکھو جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو اور وہاں پر اس خبر کا کیا جائے تذکرہ ہوگا نزول رحمت پروردگار کا جب تک وہ منتشر نہ ہو جائیں سب کے سب گھیرے ہوئے ہیں ان کو ملائک بہت میرا شرکت کا اپنی حق ادا کرتے جائیں گے ان سب کے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے اس دم لینے کے اللہ کی قسم اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی مسعود نیک وقت ہوئے خوش نصیب بھی اظہار خوش اظہار جب خوشی کا کیا بو تراب نے فرمایا پھر جناب رسالت میں آپ نے اس کی قسم ہے جس نے بنایا مجھے نبی جس کی طرف سے مجھ کو رسالت ادا ہوئی عطا ہوئی شیعوں کی بزم میں جو بیاں ہوگی یہ خبر فضل خدا سے اس کا یا ہوگا یہ اثر جو درد و غم کے مارے ہیں مسرور ہوئیں گے رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا ہر ایک اداس بس مجھ سے خوش ہو کے جائے گا فرمایا واللہ اے حضور ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور ہم جس طرح سعادت کونین پائیں گے شیعہ بھی یوں ہی نامن رحمت میں آئیں گے بر محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم میں